جماری

کسی خاکی پہ بدتر خاک اپنی زندگانی کو اور دیکھیے فاصلہ رکھو گاڑی میں لکھا رہتا ہے فاصلہ رکھیے کیوں لکھا رہتا ہے حالانکہ قریب قریب چل سکتی ہے نا تھوڑا فاصلہ رکھتے کیوں اچانک کوئی بریک لگے تو پیچھے والی گاڑی لکڑا جاتی ہے فاصلہ اس لیے رکھا جاتا ہے اس لیے حسینوں سے بھی فاصلہ رکھنا چاہیے اچانک نفس غالب آ سکتا حضرت اللہ نے شیر مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملتان کے سفر میں سنایا تھا ان سے کچھ فاصلے وہ رہے ان سے نامحرموں سے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے میرے ایام غم بھی عید رہے ان سے کچھ فاصلے کیونکہ اندر جگہ نہیں تھی اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ شیخ کی مجلس میں جو ہے آدمی جگہ بناتا ہوا چیپ پھاڑتا چلا آ رہا میں پہلے دور بیٹھتا تھا اثر کہاں ہے اثر جو ہے وہ بیچ سے آ رہا ہے چیپتا پھاڑتا اور میں ادھر بھی نہیں بیٹھتا جب پتا شیخ سنانا پڑ سکتا ہے بڑے امنام و نخرے کے ساتھ چلے آ رہے مچھلی کو پھڑ چیرتے ہوئے پھر ہم ادھر بیٹھتے تھے ڈر کے مارے حکم سمجھ کے اس لیے نہیں کہ شیخ سنانا اس لیے کہ شیخ کا حکم ہے میں باہر بیٹھ گیا اندر اتنا کمرہ چھوٹا حضرت حضرت میر میر میر صاحب صاحب صاحب کی جو مجلس ہوتی لہٰذا نے نے نے پھر پھر بلا کسی بتایا کہ ایسا رہا ہو شیر میرا بھی پڑھ کے بلایا اے شاہین اقبال پوری اندر آ جا تو اس کا پہلا شعر کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر وہ قریب رہے گا تو پھر حادثہ پیش آ سکتا ہے اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اور اور بندے نے عرض کیا کہ کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو بہت پڑھ چکے تم تم جتنا کر رہے اتنا کتنا کرنے کی پورا کر کے دیکھیں پھر مزہ آئے گا اصل مزہ جب آئے گا جب آدمی تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھیں جو اچھا پڑھنے والے جو متعدی پڑھا بھی رہے اور اچھا پڑھنے والے وہ دیکھیے ہر ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور بعض لوگ بھاگتے ہیں وہ جو ہے بس آخری میں جو ہے وہ حل شدہ پیپر لے کر وہ لے کے دیکھ لیتے ہیں باقی کچھ ادھر ادھر بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کام آئے تاکہ یہ یہ بارود جو ہے وہاں پہ کام آئے اور اور چھاپ دیتے ہیں ہیں ہیں ہیں یہ ایسے ایسے لوگ لوگ پڑھنے میں بالکل پیچھے رہتے رہتے یا نہیں نہیں پھر کہتے کہتے بہت مشکل مشکل مشکل ہے ہے ہے پڑھائی پڑھائی ان سے پوچھیے جو اے ون لیتے کوئی اتنا مزہ آتا کہ رات جاگنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ پڑھنے میں ایسا مزہ سی اے کرنے والے سے پوچھیے رات رات میں جاگے رہتے ہیں ان کو وہ پڑھنے کا مزہ لگ جاتا تو جب تقوا کا مزہ لگ جائے گا یہ تو دنیا کی چیز ہے جس کا آدمی آگے voi peste noi. Să vă Nabi Bashir, te-ai